حضور کا گے آخری عمر میں کیا فات مسلمان ہوں گے غلط شعر ہے مومن بےچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے لہذا اب توبہ کرو آج توبہ کرو اللہ میری توبہ اللہ کی رحمت کو آتا دیکھ بنی سنو قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا کیسا ظالم آدمی جس نے حضرت علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی فحاشی جی۔ اللہ نے زکات کا حکم دیا ہماری زکات ہے ڈھائی فیصد بنی اسرائیل کی زکات تھی دس فیصد پھر اس کا رسک تھا کھرب ہا کھرب کی مالیت میں حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ کہنے لگا سب کچھ لیا ایک عورت کو پیسے دیے فاحشہ عورت تو پیسے لے لے میں علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرو اس کی کیا سزا ہے وہ کہیں گے پتھر مار مار کے مار دو تو تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے ہے انہوں نے کہا ٹھیک پیسے لے لیے جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے جسم بھی بکتے ہیں جان بھی بکتی ہے سب کچھ بکتا ہے علیہ السلام واس فرما رہے کارون کھڑا ہو گیا جی جو شادی شدہ برائی کرو اس کی کیا سزا ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے کہ اگر آپ کریں کہ مجھے بھی مار دیا جائے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اس عورت کو کھڑا کیا بول اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی جی میں کچھ نہیں کہتی میں پہلے بڑی نافرمان ہوں پہلے میرے اوپر بڑے گناہ ہیں یہ گناہ اپنے ذمے لے کے میں نہیں مرنا چاہتی مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تو مت تو علیہ السلام سجدے میں گر گئے یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کر گزرے گی علیہ السلام جلالی ویسے جلالی نبی تھے بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں کھڑے ہوئے قارون سامنے تھا ارشاد فرمایا زمین کو نگل جا اس کو بہے کھا جا اس کو تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے انہیں سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف کہ موسا معاف کر دیں انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا تو گھٹنوں تک چلا گیا کہ اے موسا معاف کر دے ہمارا اور اندر چلا جا تو کمر تک چلا گیا اے موسا معاف کر دے انہوں نے کہا اور لے جا وہ گردن تک آ گیا اے موسا معاف کر دے انہوں نے کہا اور اندر چلا جا وہ سارا دھنس گیا زندہ دفن ہو گیا لا الہ الا اللہ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اے موسا تم سے معافیا مانگتا رہا میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دیتا ہم کارون سے برے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے لیکن سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بےغیرت ہو جائے کہ جو مرضی کرو کسی سہارا ہے ہمیں تو معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہا وہ کون سا ایسا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا اس وقت نہیں ہو رہا اگر ہم حضور امتی نہ ہوتے تو آج مرد عورتوں کے چہرے ختم ہو ہو جاتے جاتے مسخ تو اللہ کو اپنے حبیب کی لاج ہے اچھا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں حضور کو امتی بنانا مسر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے پتھر وہ بچڑ کی پوجا کی نا مسر اسلام اللہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے تو لوگ آئے کہ یہ کیسے قتل کریں کہیں بیٹا ہے کہیں بیوی ہے کہیں ماں ہے کہیں باپ ہے کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں اللہ سے جا کے معافی کہ ویسے معاف کر دیا جائے تو مسلم اسلام ستر آدمی لے کر کوتور پہ گئے اے اللہ معاف کر دے ویسے ہی معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے ایک امت بعد میں آنے والی ہے جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے ان کے سارے معاف کر دوں گا مسلم السلام نے کہا یہ اللہ وہ کون سی امت ہے میرے حبیب کی امت ہے اگر مجھے دے دے کہیں آپ کو نہیں دینی آپ پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں ہے علیہ السلام نے صلی اللہ جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگائے تو سارا جہان معطر کر دے ایک گونٹ لے کبھی پیاس نہ لگے علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا حبیب نہ پیے وہ پانی سب پہ حرام ہے اور جب تک میرے حبیب کی امت نہ پیے وہ پانی ساری امتوں پہ حرام ہے اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں کیوں کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے کہیں گے ہاں کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں پردے میں ان کا حساب لوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا جائیں گے تو صحیح جہنم میں جہنم کے ساتھ حصے ہیں سب سے اوپر جہنم پھر ہوتما پھر لوا پھر سعیر پھر سقر پھر جہیم پھر حاویہ جہنم مسلمانوں کے لیے ہے کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے حکمہ عیسائیوں کے لیے لذا یہودیوں کے لیے سعیر مجوس کے لیے آتش پرست ایرانی سقر چنگیزیوں کے لیے ستاروں کے سورج کے پجاری اور جہیل مشرقین کے لیے مشرقین پتھروں کے پجاری اور ہاویہ منافقین کے لیے ہاویہ منافقین کے لیے جب اللہ دوزت کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو ہاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے اس میں سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی تو جب گرے گئے تو جنت کا دوزک کا داروہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں پاؤں میں بیڑیاں نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آپ کو حکم دو گا انہیں پکڑے اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں ان کے چیروں کو مت جلانا یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے ان کے دل کو مت جلانا اس کے اندر ایمان ہے باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے کے اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو کہیں گے لا الہ الا اللہ تو آگ پیچھے ہٹ آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ آگ پیچھے ہٹ جائے گی پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت وہ دوزک کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں وہ کہے الا اللہ وہ کہے لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا میں کیسے پکڑوں تو کہیں گے اچھا اب پکڑو اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنے چاہیں گے اللہ زبان بند کر دے زبان بند ہو جائے گی زبان بندی اندر ہے بول نہیں سکیں گے اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی تو میرے بھائی اور بہنوں ہم توبہ کریں اپنے مالک کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں اور توبہ کیا ہے کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو اس امت کو کیوں نہیں کرے گا اور جو روزانہ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں اور ہمارے رب کا دربار تحجد میں دربار خاص کھلتا ہے ایک بادشاہوں کا دربار عام ہوتا تھا ایک دربار خاص ہوتا تھا دلی ہم گئے جماعت میں گئے تو میں وہاں سے نکل آیا قلعہ دیکھنے کے لیے شاہ جہان کا ایک دربار خاص تھا ایک دربار عام دربار عام سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا دربار خاص سنگ مرمر سے سورا بنا ہوا تھا پورے پلر سورا کچھ سنگ مرمر اللہ کا ایک دربار خاص ہے ایک دربار عام تو اب بھی کھلا ہوا ہے شام تک کھلا رہے گا رات تک کھلا جب رات کے بارہ بجے گے تو دربار خاص کھلے گا جب سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دربار خاص کھلتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہو جو توبہ کرنا چاہتا ہو جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو ہے کوئی محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے ایک کنیز عورت لانڈی فروخت ہو رہی تھی اس کو خرید کے لے آئے لوگوں نے کہا پاگل سی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی وہ کنیز عورت مسلح پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی آنسو بہ رہے سینا گھٹ رہا اور اللہ کو کیا کہہ رہی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے <laughs> یہ کہہ رہی کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں تو انہوں نے ٹوکا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے کہنے چپ کرو اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا تجھے وہاں نہ سلاتا مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مسلح پہ کھڑا کر دیا پھر کہنے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم محب محبوب ہیں اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے مجھے اپنا ملاپ دے دے مجھے اپنے پاس بلا لے چیخ نکلی اور جان نکل گئی تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی رسول کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مردوں میں آئے ہماری عورتوں میں آئے ہماری اولاد میں آئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے ایسے خوبصورت گھر میں رہتا ہے اور چاہے وہ سامنے جھونپڑے اور کوارٹر نظر آ رہے ہیں چاہے ان میں رہتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی تو مزے ہو گئے اگر آپ کی زندگی نہیں آئی تو برباد ہو گیا ابو لہب قریشی ہاشمی عرب سردار چچا زندگی کو چھوڑا سیسلا نارن ذات لہب کی آیت آئی کہ ابو لہب کو دوزخ کی بشارت دو بلال حبشی حبشی قولا بدصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بشارت دی کیا بشارت دی ابھی جو جہاں مرتا ہے وہیں سے اٹھے گا یہ پہلے بتا رہا ہوں جو جہاں مرتا ہے نا وہیں سے اٹھے گا جہاں قبر ہے وہیں اس کا حشر ہے لیکن ایک انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھے گا وہ کون ہے وہ بلال ہے اس کی قبر کہاں ہے شام میں اس کا حشر کہاں ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی میں سب سے پہلے نکلوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال حبشی نکلے گا شام سے نہیں اور روزہ اطہر سے نکلے گا اور آگے کیا فرمایا کہ قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا اللہ اللہ اکبر اکبر دنیا میں بھی مؤذن آخرت کا بھی مؤذن اور سنو سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر میں براق پہ چلوں گا میدان حشر اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا یہ عزت کہاں سے آئی ہے محمد مصطفیٰ کے در سے آئی ہے ہماری قیمت سونا چاندی سے نہیں لگے گی ہماری قیمت محمدی بننے سے لگے گی کہ اس عورت میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے اس مرد میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے جتنا ہے اتنی قیمت لگ جائے گی جو کھوٹ ہے اس کو جہنم سے جلایا جائے گا طریقہ محمدی ہو تین سو ساٹھ بتوں کو پوچھتے تھے شراب زنا ان کی گھٹی میں تھا اور جب توبہ کی اور حضور کے در پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا اتنا اونچا اڑایا کہ فرش سے بھی ان کی پرواز کو نہ مل سکے اور نہ ان کو پہنچ سکے اور بتاؤں پھر جنت میں جانے جانے کا کا کا وقت وقت آئے آئے گا گا جنت جنت میں دروازہ دروازہ بند بند ہوگا ہوگا ہوگا نہیں افتتاح حضور سے کروایا جائے گا جنت کا افتتاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جنت کو کھولا جائے گا تو آپ نے فرمایا میرے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی میں اس پہ سوار ہوں گا اور اس کی نکیل نیچے ہوگی تو اعلان ہوگا آشا بھائی اب یہ کون پکڑے حضور کا کوچوان کون بنے ڈرائیور کون بنے سائق کون بنے ساروان کون بنے آپ کے ساتھ کون چلے تو بلال حفشی کا اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی حضرت بلال حضور کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں یہ عزت کہاں سے آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آئی ہے وہ اور سے جو کل تک پتھروں کی پجاری بتوں کی پجاری کوئی عزت کا پاس کوئی نہیں وہی عورتیں کہاں پہنچی ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ ایک صحابیہ ہیں ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی جاہلیت کی طلاق وہ طلاق کیا تھی کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پہ حرام ہو جاتی اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو حضرت خولہ بنت سالبہ کو ان کے خامد اوس بن سامت نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح اور یہ تو پریشان ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے عمر میری ڈھل گئی دوسری شادی کے قابل نہیں اب میں کہاں زندگی گزاروں تو بھاگی ہوئی حضور کے در پہ آئی عائشہ کنگی کر رہی تھی یا یا رسول رسول اللہ اللہ مصیبت مصیبت مشکل آ گئی کیا ہوا کہ میرے خامد نے مجھے کہہ لیا تو میری ماں کی طرح ہے تو یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے نا آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں ختم کر دیں تو ابھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ خولا ہے تو اس پہ حرام ہو گئی ان کا یا رسول اللہ انہو ابو ولدی وہ میرے بچوں کا باپ اور میں تفرق اہلی ماں باپ میرے مر گئے عقل مالی پیسہ میرا ختم افنا شبابی جوانی میری ختم تو میں اور کس در پہ زندگی گزاروں اگر آپ نے طلاق برقرار رکھی تو میری زندگی باقی کہاں گزرے گی آپ نے پھر کہا حرم کی علیہ تو حرام ہو گئی اس نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں آپ نے دیکھا مانتی نہیں تو آپ نے سر جھکا لیا بولے نہیں خاموش ہو گئے تو اس نے دیکھا جب آپ نے اعراض کر لیا آپ نے بات سن رہے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہنے لگے آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب سے گلا کرتی ہوں میں آپ کے رب کو سناتی ہوں یوں ہاتھ اٹھائے یا اللہ ان لی من حسبیتن سے غور اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان ضممتہم الیہ فوا جاؤ میرے پاس رہیں گے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں ان ضممتہم الیہ فزاعو اگر اس کے پاس بھیجوں تو کہیں اور شادی کر لے میرے بچے رل جائیں یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے کتنا بڑا دعویٰ ہے میرے حق میں فیصلہ دے حالانکہ حضور طلاق کا فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ کیا کہہ رہی یہ اللہ میرے حق میں فیصلہ دے اگر اللہ تعالیٰ ویسے ارشاد فرماتے تو کوئی اس بات کو جھٹلاتا کوئی اس کی تصدیق کرتا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے خلاف فیصلہ ہو جائے اللہ نے قرآن اتارا تھا کہ کیا مت تک پتا چلے کہ میرے نبی کی مان کر ایک عورت کتنا اونچا پرواز کر سکتی ہے قد سمع اللہ قول اٹھائیسواں پارا شروع ہو رہا ہے اب غور فرمائن آیا ہم نے یقیناً سن لیا جو اپنے خامد کا جھگڑا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچی پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا یہ کلام درمیان میں چھپا ہوا ہے نہیں یعنی درمیان میں چھپا ہوا ہے آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا و تشتکی الا اللہ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا نبی تو نہیں سنتا تو سن واللہ یسمع تحاورکما میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروانا چاہتی تھی ان اللہ سمیع بصیر آپ کا رب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے آج کے بعد میں اس طلاق کو باطل کرتا ہوں ختم کرتا ہوں اور اپنا فیصلہ خولا کے حق میں دیتا ہوں البتہ اس کا جرمانہ مقرر کرتا ہوں کہ غلام آزاد کرے بیوی حلال ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیوی حلال یا ساٹھ روزے رکھے تو بیوی حلال یہ طلاق آج کے بعد ہم ختم کرتے ہیں اتنا اونچا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آدمی اڑ سکتا ہے مرد ہو یا عورت حضرت عمر امیر المومنین تھے تشریف لے جا رہے تھے ایک عورت نے روک لیا امیر المومنین وہ ٹھہر گئے ان کا ہاتھ پکڑا کہ ایک زمانہ تھا تو عمری عمری کہلاتا تھا پھر تو عمر بنا پھر تو امیر المومنین بنا پھر کچھ اور باتیں کی تو لوگ کھڑے ہو گئے جب چلے لگے تو ایک آدمی ایک امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر رک گئے ارے ظالم پتہ بھی ہے یہ کون بڑھیا ہے یہ وہ ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تو عمر فرش پہ کیسے نہ سنے یہ خولہ بنت سالبہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہماری عورتوں نے یہ سمجھا کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا جتنا اچھا گھر ہوگا جتنا اچھا زیور ہوگا اتنی ہماری عزت ہوگی میرے یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی قبر کے کیڑے کھا جائیں گے اس جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھائی ہم ان کا طریقہ کیوں نہ اپنائیں ماں تو قیامت دن کہے گی الہی چلا جا چلا جا میں نہیں تو یہ کوئی نیکی دے سکتی باپ تو کہے گا چلا جا چلا جا میں نہیں کوئی تمہیں نیکی دے سکتا اور سارے نبی نبی چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا اور ایک اس کائنات کی خلقت میں ایک ہستی صرف ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی یا رب امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ تڑپ تڑپ کے پکار ہوگی یہ کب ہوگی جب دوزخ آئے گی نا اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ جہنم کو وہ آئے گی تو آ کے ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر بڑے بڑے انسان فرشتے زمین پہ جا گریں گے کہیں گے اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی موسی علیہ السلام نفسی نفسی داؤد علیہ السلام نفسی نفسی اور سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ علیہ السلام نفسی نفسی زکریا علیہ السلام نفسی نفسی عیسی علیہ السلام میری ماں بھی نہ بچا نفسی نفسی میری جان بچا ایک اس کائنات کے مجمع میں محمد مصطفیٰ ہے جو کہے گا امتی امتی امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو محمد مصطفیٰ سے کم کرتے ہیں جو وہاں بھی نہ بھولے جو وہاں بھی نہ بھولے اور موت کا وقت آیا یہ دو گھاٹیاں سخت ہوتی ہیں موت کا وقت حشر کا وقت موت کا وقت آیا تو جبری علیہ السلام اندر آیا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں اندر اندر آنے کی اجازت اجازت مانگ رہے ہیں ہو تو آ جائیں آج تک کبھی مانگی نہیں کسی سے نہ آئندہ مانگیں گے فرمایا آ جائے وہ اندر آ گئے یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے ان کا ارشاد تھا میرے رب کا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا نہیں تو واپس آ جانا یہ کام آج تک اللہ نے مجھے نہیں کہا نہ آئندہ کہے گا اور اگلی بات اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں اور آنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں شوق رکھتے ہیں آپ کو اختیار ہے چلیں تو حاضر نہ چلیں تو حاضر آپ نے جبریل کو دیکھا پہل جاؤ واپس جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہنا ہے میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہاں پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے اپریل کا مہینہ ہے اپریل کی دھوپ حجاز مقدس کی دھوپ مکہ کی دھوپ اور خیمہ نہیں سایہ نہیں اونٹنی پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے ایسے دعا مانگے ایسے پانچ گھنٹے ہم تو پانچ منٹ کریں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں پانچ اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رقام میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے فرماتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اور آپ کا آپ کا احرام ڈھلک ڈھلک کے نیچے گر رہا ہوتا تھا اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہتے تھے ہائے میری امت اسی سے بے وفائی کرنی ہے صرف زبان کے چسکے کے لیے آنکھوں کے چسکے کے لیے کانوں کے چسکے کے رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے اللہ کروا ہی نہیں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو اب وسیعت شروع کی کس کو بچوں کو بیویوں کو نہیں اپنی امت کو اس سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی ایک ہفتہ پہلے جب آپ گھر موت کے آپ کو پتا چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو میں ہے تو آپ آپ کو کو دیکھ دیکھ ان کے رونے لگے کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں اور میں جو تمہارے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دے اور جو ان کے بعد ہیں ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا ہم ابھی عالم اروا میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے چلا اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جا رہے کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ کس سے ہم وفا کر رہے ہیں جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے نہ دنیا رہی نہ دین رہا ہم کیسے ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا ہائے ہائے دل کٹ سے ہے اور بتاؤں آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں اپنے بھائیوں کو دیکھوں صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں نہیں نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو تم میرے صحابی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑے وہ ہیں میرے بھائی اور سناؤں ایک صحابی کہنے کے یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا آپ پہ ایمان لایا آپ نے کہا سات دفعہ مبارک ہے اس کو جو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور پھر مجھ پہ ایمان لایا سات دفعہ ہمیں مبارک دی ہے پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں کیا ظلم ہے یہ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی اس کی دوڑ میں ہمیں روکا ہوا ہے اس کے راتوں کے تڑپنے میں ہمیں روکا ہوا ہے رو رو رو کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے پاؤں پھٹ جاتے تھے پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا پیٹ پہ پتھر بند جاتے تھے اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے جس کے لیے جنت بنائی گئی جس کو جنت کی چاوی چاو کے دن پکڑائی گئی کہ لے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا تم اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو کے ناخن چلو ہوش تو کرو توبہ کرو اللہ کے واسطے آج کب تک اس زندگی کا ساتھ دو گے یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے آپ کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مقدس ہیں آپ کے بچے حسن اور حسین سے زیادہ قیمتی ہیں لا الہ الا اللہ بیٹی بیمار ہوئی حال پوچھنے گئے حضرت فاطمہ بیمار ہوئی حال پوچھنے گئے ایک صحابی ساتھ ہے عمران کا بیٹی اندر آ جاؤں عمران بھی ساتھ ہے کب بیان میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے آپ تو اپنے گھر کے پردے بیچ رہے ہیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے ایک قالین بیچ رہے ہیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے یہاں دو جہان کے سردار کی بیٹی ہے کہ ابا جان میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ غیر محرم ہے آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر دی بیٹا میری چادر سے پردہ کرو اندر آئے بیمار تھی گلے لگایا آنسو ٹپ کے کہ بیٹی کیا حال ہے کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک سے اب بیماری بھی آ گئی نہ اس بھوک کے لیے روٹی ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے تو آپ نے جو پتھر کھا کے تائف کے نہ رویا بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا آپ رونے لگے پھر گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا پھر بیٹھی روتی ہے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا آج تین دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے ایک روٹی کا لکما نہیں چکھا بیٹی تو بھوکے تو میں بھی تو تیرے ساتھ ہی بھوکا اور پھر یہاں یہ یہاں یہ اعلان کیا بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں چھوڑ اس بھوک بیماری کو تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے تیرے لیے یہی عزت کافی ہے میرے بھائی ہم روٹی کے لیے بک نہ جائیں ہم ان کپڑوں کے لیے بک نہ جائیں ایسے گھروں کے لیے بک نہ جائیں بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھوں بکو کہ کچھ مول تو لگے کس کے کے ہاتھوں بک رہے ہو کہ قبر پارا پارا کر دے جاتے جاتے ہی ہی اور اور جہنم سانپ بچھو جا کر نوالا بنا لے بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھ بکو جو ایک زندگی دے کر گئے جو ایک مقصد دے کر گئے جسے کل سامنا کرنا ہے جس کا ہم تبلیغ کی جو میں نے آپ کو کوئی واضح تقریر کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا ہم حضور کی زندگی بھلا بیٹھے ایک زندگی تھی پاک زندگی سے بھی آپ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے آج شیطان بھی ہمیں دیکھ کے روتا ہے ان کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی آج شیطان بھی ہماری عورتوں کو دیکھ کے روتا ہے توبہ کریں ہم یہ کریں کرو اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو یہ عمل کی چیز ہے کرنے کی چیز ہے خالی تقریر سے یہ بات نہیں میں آتی مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے مر کے مرنا نہیں ہے مر کے آگے پیشی ہے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کیا جاتا چھوٹا سا درد اٹھتا ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے میری زندگی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے جو میری آنکھ کی حرکت کو دیکھتا ہے میرے کانوں کے سنے ہوئے کو لکھتا ہے میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو جانتا ہے کہ یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے یہ کیا دیکھ رہی ہے میرے رات کے اندھیرے اس کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے رات کی تاریخی مجھے اس سے چھپا نہیں سکتی تہخانے خانے اس سے مجھے چھپا نہیں سکتے مجھے اپنے مقدمے کی تیاری کرنی ہے

پیروی کرو یوم ترجف الراجفہ جب زلزل آئے گا تتبہ ہر رادفہ زلزلے کے پیچھے زلزل آئے گا حل اتا کا حدیث الغاشیہ وہ دن جو تمہارے اوپر چھا جائے گا اس کا تمہیں کوئی ہوش ہے القارعہ وہ آواز جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی مل وہ کیا آواز ہے وما ادرا کمل قارعہ کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہے الحاق کا ملحاق کا وما ادرا کمل حاق کا اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض الارض اثقالها يوم يوم تشقق السماء بالغمام ونزل تنزيلا لا تخفى منكم تشکم لا لا کتنی زبردست ہیں جو پتھروں پہ پڑے تو پارا پارا کر دیں یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں اے عورت اے مرد تیار ہو اپنے مقدمے کی پیروی کر تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے اور اللہ کھڑا کرے گا جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا اور پاؤں اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکیں گے اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ کا کام یہ کوئی تحریک نہیں یہ ایمان اور یقین اور اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے ہم نے اسلام نہیں سیکھا نہ گھروں میں سکھایا نہ اسکول میں سیکھا کالج میں کون سیکھتا ہے پڑھایا گیا اے اللہ نہ پڑھایا گیا تو ہمیں کیا پتا ہمارا اللہ کیا ہے ہم نے تو شروع سے مخلوق کو پڑھا مخلوق کے عشق میں رہے مخلوق کے عشق میں مر گئے اور کل کو خائب و خاصر ناکام ہو کے اٹھائے گئے تبلیغ وہ محنت ہے جو زندگی کے رخ کو بدلنے کی کہا جا رہا ہے کہ یہ رخ بدلنے سے بدلے گا توبہ کرنے سے بدلے گا ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کریں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا نبی آخری نبی ہے ہمارے حبیب آخری ہیں ہمارے رسول آخری ہیں آپ پر نبوت ختم آپ پر رسالت ختم آپ پر سرداری ختم آپ پر عزت ختم آپ پہ شرافت ختم آپ پہ قیادت ختم آپ پہ ساری عزتوں کی انتہا ہو گئی شرافتوں کی انتہا ہو گئی ہر کمال کی انتہا ہو گئی اللہ نے کہا بس اب میرا نبی آخری ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں میرا پیغام اور تک پہنچائیں گے دیکھنا ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنے بیان شروع کر دیں کہ بھائی آپ کہیں واہ واہ واہ واہ واہ آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی آپ کی آ ہو یا واہ ہو یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بچا سکتی مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں اس سے میری قبر نہیں کشادہ ہوگی نہ میری قبر تنگ ہوگی میرا عمل عمل عمل ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخ کرے گا تو ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں مردوں کو بلاؤ عورتوں کو بلاؤ ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ زیور کپڑے میں نہ مر جاؤ ایک فیکٹری ایک مل چلا کے نہ مرو کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے بچوں کے ذمے بوڑھوں کے ذمے گھر میں بیٹھی عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائے اللہ فل شاہد الغائب آپ نے مینا کے موقع پر یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے حدیث پاک کا, کا حدیث متواتر حدیث کی قسم ہے اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے آپ نے کہا شاہد الغائب جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی بیویوں نے اپنے حق معاف کیے ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے اور اپنی اولاد کو بیویوں نے اپنے سہاگ کو ماں نے اپنے سہاروں کو بھائیوں نے اپنے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے اور نوے ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے محمد ابن قاسم کے شہداء کی خبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں یہ بھی کسی کے لال تھے یہ بھی کسی کا سہاگ تھے یہ بھی کسی کا سہارا تھے یہ